یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں ایک سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو عالم کے ہیں ہم پر وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم نار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا ایک نظر آسم پہ ڈال مرحبا ایک نظر نظرا پہ ڈال مرحبا چمکا ماہ نور کا لال مرحبا چمکا ماہ نور کا لال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا ایک سو سے پیار وہی آئے ہیں عالم کے ہم پار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ کر لو چارا گھر جگمگاؤ کر لو چارا گھر جگ راضی ہوگا رب دل جلال مرحبا راضی ہوگا رب دل جلال مرحبا مرحبا یا اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا بے سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا محفل سجائے ناطے سنائے محفل سجائے ناتے سنائے آقا کی آمد کی دھومیں مچائے آقا کی آمد کی دھومیں مچائے شب یہی ہو اپنا حال مر ابا روز و شب یہی ہو اپنا حال مر ابا مر ابا یا رسول مر ابا مر ابا یا حبیب اللہ مر ابا مر ابا مر ابا سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو تو عالم کے ہیں وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا لارے نبیوں کے سالار آئے لارے نبیوں کے سالار آئے آئے دو عالم کے غمخار آئے آئے گل جلال مرحبا شاہ تار رب گل جلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا ایک سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ان کے و خال مرحبا دیدنی ہے ان کے و خال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا بے سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم پاک وہی آئے ہیں مر ابا مرحبا یا مر ابا مر ابا سد پاوی لادت کا جلوہ دکھا دو سد پاوی لادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا بے سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم وہی آئے ہیں رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جودو سخاوت ہے عادت تمہاری جودوں سے کعوت سے عادت تمہاری پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھیکاری پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھیکاری کل دکرم لال مرحبا کر دو کرم مامن کے لال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو تو عالم کے ہیں ہم پار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جام شہادت پیا ہے جنہوں نے جام شہادت پیا ہے جنہوں نے اہل سنن کو جلا دی انہوں نے اہل سنن کو جلا دی انہوں نے یاد آئیں گے وہ ہر سال مرحبا یاد آئیں گے ہر سال مرحبا مرتبہ شادی کے نغمے میں سناتے رہیں گے شادی کے نغمے میں سناتے رہیں گے جشن بھی لادت مناتے رہیں گے جشن بھی مناتے برسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم پار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا پڑھنے لگا جب عبید ان کی نعتیں پڑھنے لگا جب عبید ان کی نعتیں لگی چار سوس کی باتیں ہونے لگی چار سوس کی باتیں فیض رضا کا ہے سب کمال مرحبا فیض رضا کا ہے سب کمال مرحبا سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو تو عالم کے ہیں ہم پار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ نظر آسم پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسم پہ ڈال مرحبا چمکما ہے نور کا ہلال مرحبا ابا چمکما ہے نور کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم پار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ